ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ارایا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کھجوروں کے درخت ہبا کرے مگر بعد ازاں ان لوگوں کا آنا جانا اسے شاہ گزرے تو ان کے پھل کا اندازہ کر کے خوش کھجور کے بدلے خرید لے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھیاسٹھ